دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل مقابل تانگا stand main road Pir Wadhai Rawalpindi دوستوں نماز کے بگاڑنے کے والے کے اسلام میں حصہ نہیں رہتا بے نمازی کا اللہ تعالیٰ کی آخری بات تھی ہے آپ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے ہوئے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری جملہ ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا نیزہ مارا گیا تھا جو نیزہ ان کے معدے تک پہنچ گیا تھا اتنا کاری زخم تھا تو دودھ پلایا گیا وہ دودھ ان کے ان کے زخم سے باہر آ گیا زخم سے دودھ باہر آ گیا کہ حتیبہ مایوس ہو گئے کہ ابھی نہیں بچیں گے تو رضی اللہ عنہ کو ہوش میں لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں کسی نے کہا کہ ان کے کان میں اذان ان ان کے کے کان میں نماز نماز ان کو ہوش آ جائے گا کہ ان کے کان میں کہا گیا نماز تو ان کو ہوش آ گیا فرمایا ہاں نماز کہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں خبر نہیں آج کے تاجر کو کون سی بے ہوشی ہے آج کے حاکم کو کون سی بے ہوشی ہے کہ وہ کس قسم کی بے ہوشی ہے کہ وہ آزان سنتے ہوئے نماز کے لیے نہیں آتا کہ یہ سب سے بڑا نشہ ان اسباب کا ہے جن کا یقین دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے میرے محترم دوستو ہم نماز کو اس یقین پر لاویں حدیث میں وعدہ ہے من قامہ فقد قام الدین کہ جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین کو قائم کر لیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا اس نے دین کو دین کو ڈھا دیا جس نے نماز چھوڑ دی اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں ہم نماز کو یقین پر لاویں لیکن عبادات تقوی سے بنا کرتی ہیں کہ مومن کی شان ہے تقوا کہ اپنی عبادات کو تقوے سے بناؤ کیونکہ تقوا ساری نیکیوں کی جڑ ہے اور ملاک ملا کل حسنات تمام نیکیوں کا مدار تقوے پر ہے بغیر تقوے کے کوئی نیکی نہیں ہے اور تقوا کسے کہتے ہیں تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائیوں میں ڈرنا اللہ سے تنہائی میں ڈرنا یہ تقوی ہے میرا عزیز دوست بزرگوں کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جس گناہ کو مخلوق سے چھپ کر کیا جا رہا تھا کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کو مخلوق سے چھپ کر کیا جا رہا تھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پردے یا کسی دروازے کے پیچھے دروازہ بند کر کے کوئی گناہ کر رہا ہو اور ہوا سے پردہ اڑ جاوے یا دروازہ کھل جاوے اور یہ خیال آوے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اور اللہ کی معیت کا اللہ کے دیکھنے کا خیال نہ آنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو گناہ اندر کیا جا رہا تھا کیونکہ مخلوق کے ڈر سے گناہ ٹالا جا سکتا ہے چھوڑا نہیں جا سکتا اس لیے میرے محترم دوستو ایمان کے ساتھ سب سے پہلی چیز تقوا آئے گا اور تقوا کے تقوا تو حرام سے نکال دے گا لوگ سود میں لوگ مختلف قسم کی پریشانی پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے نکلیں اتنا کاروبار سودی پھیل گیا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے میں یہ ہے یہ کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ بناویں گے یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کے بھاگے حالانکہ دروازے سارے بندے دروازے سب بند کہ نکل کر نہیں جا سکتے لیکن میں یہ تقلّہ ہے اللہ مخرجہ کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ راستہ نکالے گا تو یوسف علیہ السلام ایسے نکلتے چلے گئے اور دروازوں کے لیے کھلتے چلے گئے دروازے کھلتے چلے گئے کہ تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حرام سے بچے گا ہم اسے بچا کر نکالیں گے لوگ حرام سے اس لیے نہیں بچ پاتے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس حرام سے ہم نکل نہیں سکتے کہ تقوی نہیں ہے تو مخرج بھی نہیں ہوگا جب تقوی نہیں ہے تو نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا دوسرا وعدہ تقوی پر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تقوی پر دینے کا راستہ ایسا کھولیں گے جو عقل انسانی کے خلاف ہوگا صحابہ کو اللہ نے اس راستے سے دیا ہے ہاں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں من حیث لا احتسب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ سے رزق آئے گا آئے گا تو اسباب میں ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن ایسے راستے سے آئے گا کہ ہمارے خیال میں وہ راستہ نہیں تھا یہ بات نہیں ہے من حیث لا احتسب اس کو ہی نہیں کہتے کہ ان مادی اسباب میں آوے جن کی ہمیں خبر نہیں تھی بلکہ من حیث لا احتسب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ایسے راستے سے دے جہاں سے آنا عقل انسانی کے خلاف ہے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعیدات وہ اس شکل میں تھی کہ ان کے کمائی کے اسباب کم کمائی کے اسباب نہیں ہیں یا کم ہیں خرچے زیادہ ہیں کمائی کا وقت کم ہے اللہ نے ان اسباب میں ان کی مدد کی ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے لینے کا ذریعہ اسباب کو کبھی قرار نہیں دیا ہم تو اپنے اسباب رکھ کے مانگتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ یہ میری دکان ہے تو دینے والا ہے ہاں جی ہاں یعنی اتنا مادے کا یقین ہے کہ اپنے ہتھیار سامنے رکھ کر امن مانگتے ہیں دکان سامنے رکھ کر مال مانگتے ہیں دوا کو سامنے رکھ کر شفا مانگتے ہیں حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہو میرے دوست بزرگوں اللہ کی قدرت اللہ کی سنت کے تابع نہیں ہے دنیا کا پھیلا ہوا نظام یہ سنت ہے قدرت اس کی ایک ذرے کے برابر بھی تابع نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت اللہ کی قدرت کے تابع ہے یاد یہ بات یہ سارا دنیا کا پھیلا ہوا نظام ہے نا یہ اللہ کی سنت ہے قدرت نہیں ہے قدرت سمجھ دیتے اللہ کی ذات میں ہے زمین میں آسمان میں چاند میں سورج میں ستاروں میں نبیوں میں ولیوں میں فرشتوں میں کسی میں قدرت نہیں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے ہاں۔ تو جتنا اللہ کا پھیلا ہوا نظام ہے نا دنیا میں یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے قدرت استفادے کا ذریعہ اللہ کی سنت نہیں ہے قدرت سے استفادے کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں اس لیے لوگ دنیاوی مادی اسباب کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم شادی کر لو پھر اللہ اولاد دیں گے کتنے شادی شدہ بے اولاد ہیں کہ ہاں بھائی تم دوا کھاؤ پھر اللہ شفا مانگو اللہ شفا دیں گے دوا تو کھائی تم نے نہیں کھائی پہلے دوا کھا لو پھر اللہ شفا مانگو اللہ شفا دیں گے یعنی اللہ کو شفا دینے کے لیے دوا کا پابند کر دیا کہ نہیں اگر تجھے اللہ سے شفا چاہیے تھی تو نے عمل کو کیوں نہ مقدم کیا دوا پر تو نے عمل کو دوا پر مقدم کیوں نہ کیا ہم نہیں کہتے تھے دوا نہ کرو کہ نہیں دوا کرنا سننے ہے کہ دوا کرو علاج کرو جی ہاں یہ بھی حکم کی وجہ سے ہے حکم کی وجہ سے ہے دوستو دیکھو بات یاد رکھیو حکم کی وجہ سے ہے سبب کی وجہ سے نہیں ہے ہاں۔ حکم کی وجہ سے ہے سبب کی وجہ سے نہیں ہے اگر سب کی وجہ سے کرو گے تو حکم پر مقدم کر دو گے اس کو اور اگر حکم کی وجہ سے کرو گے تو یہ کہیں کہ اس سے پہلے کے سارے احکامات موجود ہیں زکریہ علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے اولاد مانگی جب ان کو یقین تھا کہ اب اولاد کے ملنے کا کوئی امکان ظاہر میں نہیں ہے جی ہاں رب لا تذرنی فرد خیر جی ہاں یہ کب مانگی اولاد کہ نبی اولاد جب مانگ رہے جب ان کے بال سفید ہو چکے اور ان کی ہڈیاں نرم جو ہے کمزور ہو چکی اور ان کی بیوی بانج ہو چکی نوے سال عمر بیوی کی ایک سو بیس سال عمر کہ ایک سو بیس سال عمر ہو گئی بوڑھے ہو گئے اور بیوی کی عمر نوے سال ہو گئی لما کن رب شقیہ کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا میرے بزرگ دوستو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی ہو گیا ہونا تھا نہیں اس کو اللہ کا ضابطہ نہ سمجھنا یہی اللہ کے خزانوں سے محرومی کا سبب ہے اللہ کے ذات عالی سے استفادے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں ظاہر کی خلاف مدد کرے گا ہم تو اللہ سے یوں بدگمان ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کے درمیان مادی اسباب کو ذریعہ قرار دے لیا اس لیے میرے محترم دوستو تقوی پر یہ وعدہ ہے یرزق من حیث لا یحتسب کہ وہاں سے دیں گے جہاں سے عقل انسانی آنا آنا تسلیم نہیں کرتی ایک ایک تقوی پر وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کے کام میں آسانیاں پیدا کریں گے یہ جعل من امرہ یسرا یہ تیسرا وعدہ تقوی پر کہ ان کے کاموں میں فرشتے ان کے مددگار ہو جاویں گے دنیا کے کاموں میں جی دنیا کاموں میں فرشتے ان کے مددگار ہوں گے اور تقوی پر گناہوں کی معافی کا اور اجر کے بڑھانے کا وعدہ ہے میں یہ تقلّہ فرانس سے یہ آتی ہی وہی عظیم لہو اجرا یہ پانچ وعدے تقوی پر اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے تقوی لاؤ تاکہ عبادات میں کمال پیدا ہو کہ سب سے پہلے متقی اپنے معدے کو حرام سے بچائے گا کیونکہ جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے کہ اس خون کو پاک رکھنا دوسرے کے حق سے یہ عبادات کا ظاہری تقوی ہے جس طرح کپڑا پاک ہونا اور نماز کی جگہ پاک ہونا یوں کہیں جسم میں دوڑنے والے خون کا دوسروں کے حقوق سے پاک ہونا یہ بھی ظاہری تقوا ہے عمل کا عمل کا باطنی تقوا اخلاص ہے عمل کا باطنی تقوا اخلاص ہے اور عمل کا ظاہری تقوا کہ جسم میں دوڑنے والے خون کا دوسرے کے حق سے پاک ہونا یہ عمل کا ظاہری تقوا ہے حالانکہ خون دوڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے مگر یہ عمل کا ظاہری تقوا ہے کہ جب تک ظاہری تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک باطنی تقوی اخلاص پیدا نہیں ہوگا ہاں۔ لوگ کہتے ہیں عمل میں اخلاص نہیں ہے کہ کیوں ہو اخلاص کہ جس عمل کے ڈھانچے کو بگاڑا گیا ہے وہ عمل اخلاص سے کیسے مزین کیا جا سکتا ہے اس لیے میں بزرگ دوستو اپنے اپنی زندگی کو تقوی پر لاؤ اور تقوی پر لاؤ اور ہر ہر عمل کو علم پر لاؤ ہاں ہر عمل کو علم پر لاؤ جو عمل علم پر نہیں آئے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا ہاں کہ جس طرح نماز مردود ہو جاوے دعائیں مردود ہو جاوے حرام کی وجہ سے ہاں. کی وجہ سے حرام کی وجہ سے کہ حرام دعاؤں کو مردود کر دیتا ہے انا لکل جاب اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ حرام غذاؤں سے دعائیں مردود ہو جاتی ہیں کہ اس طرح اگر طریقوں کو بگاڑا گیا دین کے کہیں کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے تو یوں کہیں کہ عمل بغیر علم کے مقبول نہیں ہے پکی بات ہے بہت حج کیے بہت روزے رکھے بہت زکوٰۃ دی بہت نماز پڑھی مگر اس کو علم پر نہیں لایا کہ جس طرح عمل ریا سے مردود ہو جاتا ہے نا کہ اس طرح عمل جہالت سے بھی مردود ہو جاتا ہے لوگ علم کو فریضہ نہیں سمجھتے حالانکہ علم و فریضہ ہے کہ جس سے عبادات قبول ہوں عبادات قبول ہوں اس طرح یوں کہیں کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ علم کو بھی اللہ نے یعنی قرآن میں یقین کرنے والوں کو عالم کہا ہے جی ہاں یقین کرنے والوں کو عالم کہا ہے جب قارون کے مال کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تمنا کی یا علی تعلیم اسلامت یا قارون کہ کاش وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے تو اس میں علم والوں نے یہ کہا کہ ثواب اللہ خیر کہ قارون کے مال اسباب کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا کہ قانون کے مال اسباب کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے تو اس وہاں اللہ نے فرمایا وقال لذینہ اوت العلم اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کلمہ زبان کا اور دل کا کہ کلمہ زبان پر ہو تو الفاظ دل میں ہو تو ایمان بالکل اسی طرح علم اگر زبان پر ہے تو علم کے الفاظ ہے اور اگر یہ دل میں ہے تو یہ علم نافع ہے حدیث میں آتا ہے کہ دل میں جو علم ہوگا وہ علم نافع ہوگا حدیث میں آتا ہے علمان علم فی القلب کا علم نافع وعلم علی اللسان فضا حجت اللہ ابن آدم کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا کہ زبان کا علم ابن آدم کے خلاف حجت بنے گا اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا کیونکہ دل کا علم یقین کی وجہ سے اسے اطاعت پر لائے گا اس لیے میرے محترم دوستوں قرآن نے علماء کو اہل ذکر کہا ہے ہاں۔ کہ جو اپنے علم سے اللہ کو یاد رکھے یہ بات نہیں ہے کہ کتاب یاد ہے اور یہ یاد نہیں کہ اللہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہاں کتاب تو یاد ہے کہ اس کے پاس نقشے کا علم ہے ہاں یہ کتاب یاد ہے کہ اس کے پاس نقشے کا علم ہے کیوں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ نقوش ہیں وہ علم جو اطاعت پر ڈال دے تقوی پیدا کرے یوں کہیں وہ علم وہ علم اصل ہے علم نافع ہے ہاں۔ اس لیے علم نافع اللہ سے مانگا گیا ہے ہاں اللہ علم نافع اور ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے جو علم اطاعت پر نہ ڈالے علم نافع اللہ سے مانگا گیا ہے تو کیا علم نقصان دینے والا بھی ہوتا ہے کہ جی ہاں کہ نقصان دینے والا علم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت پر نہ ڈالے خشیہ نہ پیدا کرے اس لیے میرے دوستو علماء کی علامت قرآن نے خشیے سے بیان کیے انما اللہ من یکشن العلماء کہ بے شک علماء تو وہ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خشیہ ہوگا جی ہاں کہ جن کے دلوں میں خشیہ ہوگا وہ علماء جزین ہے اس کے بالکل حسر کے سادے عباد العلماء کہ علماء ہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لیے میرے بزرگ دوستوں جہاں دعوت سے کلمے کو دل کا بنانا ہے کہ وہاں دعوت سے اس علم کو یقینی بناؤ ہاں ورنہ دیکھو یاد رکھو لوگ مادی اسباب کا علم حاصل کرنے کو علم سمجھیں گے ہر چیز کو علم قرار دینا اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے سمجھے بات ہر چیز کو علم قرار دینا اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے سب سے بڑی جہالت ہر چیز کو علم قرار دینا ہے آج دنیا میں جو جہالت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو احتساب اللہ والے علم سے کرنا تھا وہ احتساب دنیاوی فنون سے کرتے ہیں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے کہنے لگے میں ڈاکٹری پڑھنے کے لیے چین جا رہا ہوں کیونکہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میں نے کہا سبحان اللہ خوب احتساب کیا جہالت سے فنون کو علم قرار دیا اور پھر اس کے حاصل کرنے پر حدیث بیان کر دی میں ڈاکٹر صاحب کو لے کے بیٹھ گیا میں نے کہا تم تو بہت غلط فہمی میں ہو تم نے فن حاصل کرنے کو علم سمجھا اور اس پر یہ حدیث بیان کر دی لوگ یہ سمجھتے ہیں علم تو علماء کے لائن کی چیز ہے حالانکہ علم اتنا علم سیکھنا جس سے اللہ کے عوامر کو پورا کر سکے فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں ہے اس دعوت کا کوئی اس دعوت کا ان چھ صفات میں سے کوئی صفت فرض فرض کفایہ نہیں ہے فرض عین ہے سب ہاں لوگ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تبلیغ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ابھی تک وہ اس کا فیصلہ نہیں کر پائے ہاں۔ کیونکہ ہاں بھائی ایک جماعت خیر کا کام کر رہی ہے فرض کفایا ہے نہیں دیکھو یاد رکھیو دوستو یہ بات جو کام اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے فرض عین ہوا کرتا ہے علماء نے لکھا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کام اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ فرض کفایا ہوتا ہے اگر تبلیغ کو اتنا ہی سمجھے ہو کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو تو یہ کام فرضی کفایہ ہے پھر کہ اگر ایک جماعت امت کی اصلاح کی فکر کر رہی ہے تو بقیہ لوگوں سے یہ فریضہ ثاقب ہو جائے گا لیکن اگر یہ محنت ہر شخص کی اس اپنی ذات کے لیے ہے کیوں اس لیے کہ دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے نہ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن نہ ماننے والوں کی وجہ سے دعوت دینے والے کو فائدہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے دعوت دائی کے اپنی ذات کے لیے ہے انظار منظر کے لیے ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے اسی لیے لکھا ہے کہ سوا علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو آپ کے آپ کے ان کو ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو سواب علی فرمایا علی کا نہیں فرمایا قادی صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کے میں لکھا ہے یہ بڑا اصول ہے تبلیغ کا دعوت کا کہ دعوت دائی کے اپنی ذات کے لیے ہے اس لیے فرض عین ہے ہر امتی کا ذمہ ہے کہ دعوت سے اپنے یقین اور ایمان کو اور دعوت کے ذریعے سے اپنے دین کو اتنا پختہ کر لے کہ یہ کسی دوسرے کا مدعو نہ ہو سکے تو یہ قصہ آج ختم ہو جائے گا کہ کام فرض آئنے کا فرض کفایا ہاں کیونکہ وہ کام فرض کفایا ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جاویں کہ یہ جنازہ نہ پڑھا گیا تو پھر سب گار ہوں گے اور اگر جنازہ پڑھ لیا گیا تو فرض کفایا ہے کیونکہ اس کا جنازہ ہے ہاں۔ لیکن ایمان کے سیکھنے کو فرض ہے کفایا سمجھنا یقین سیکھنا فرض عین ہے نماز سیکھنا فرض عین ہے اللہ کو یاد کرنا فرض عین ہے علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور حقوق کی ادائیگی فرض عین ہے اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے سوچو میرے محترم دوستو اگر ایک جماعت مخلصین کی ہو جاوے دنیا میں تو کیا اللہ ریا کاروں کے عمل کو قبول کر لیں گے کہ نا ریا تو شرک ہے جہنم میں جائے گا چاہے وہ شہید ہو چاہے وہ سخی ہو چاہے وہ عالم ہو شرکت ہو ہاں، شرکت و کوئی مدخلی نہیں سوائے جہنم کے اور ایمان جنت میں جائے گا شرک جہنم میں جائے گا ریا بھی شرک ہے جی ہاں اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں ہے پھر جب ان چیزوں کا اپنے اندر اپنے اندر پیدا کرنا یہ فرض عین ہے تو پھر اس کی محنت فرض عین نہیں ہوگی تو کیا فرض کفایہ ہوگی میرے دوست بزرگوں اصل میں مغالطہ یہاں سے ہوا ہے کہ بھلائی کا حکم کرنا بلائی سے روکنا دوسرے کی اصلاح کے لیے یہاں سے مغالطہ ہوا ہے نہیں دیکھو بھلائی کا حکم کرنا بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے مواعظ دیکھ رہا تھا حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں یہ ملا حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا اور جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا جی ہاں تو عرض یہ میرے دوست بزرگوں کہ علم کسے کہتے ہیں ہمارا رب ہم سے جو کچھ چاہتا ہے وہ علم ہے علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے وہ فن ہے جو ہم سے ہمارا خالق چاہتا ہے وہ علم ہے اب لوگوں کو چسکا چڑھا ہے کہ یہ بھی سیکھیں یہ بھی سیکھیں یہ بھی سیکھیں وہ بھی سیکھیں یعنی کہیں کے لیے کہ تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو میرے دوستوں علم کا اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی تقاضا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر جمع ہیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے لوگوں نے کہا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ علامہ ہے علامہ کیا کہا کہ یہ علامہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لوگ جمع ہیں آپ نے فرمایا ومن علامہ تو نہیں یعنی فرمایا من علامہ کہ کون سے علامہ ہیں کون شخص یہ علامہ نہیں فرمایا بلکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ من میں اور ماں میں کیا فرق ہے آپ نے شخص کی طرف اشارہ کر کے نہیں فرمایا بلکہ ماں کہا ماں کہ کیا چیز ہے یہ علامہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہیں جو عرب کے انصاب کو رشتہ ناتوں کو عرب کی اچھی بری اور عرب کے حال احوال کو اور عرب کی کہاوتوں کو عرب کی مثالوں کو عرب کے احوال سے زیادہ واقف ہیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ علم جس کے پاس ہے اس کو اس سے کوئی نفع نہیں اور جس کے پاس یہ علم نہ ہو اس کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہاں سنی ثابت کیا علم کسے کہتے ہیں کہ علم حس فماتے تھے وہاں حسف تھے کہ اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں علم میں لگنا اس کو کہتے ہیں علم میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اس لیے میرے بزرگ دوستو علم اور فن میں فرق یہ ہے کہ فن تو فنا ہو جائے گا موت پر علم کے علم کے بارے میں تو سب سے پہلے قبر میں سوال ہے من ربو کا یہ سارے علم یہ ہے قبر کے تین سوالات میں سارا علم محدود ہے من رب کا کا فی حاضر رجل یعنی حیرت کی بات ہے کہ اپنی اپنی شریعت اور اپنے طریقے سے ہٹ کر کسی چیز کو حاصل کرنا اور اس کو اس علم کا بدل سمجھنا جو علم ہم پر سیکھنا فرض کیا گیا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ریت پڑھ کر آئے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ نسخے تو ہاتھ میں تھے یہ کیا ہے عرض کیا کہ ہم نے یہ اس لیے سیکھا ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اسے اسے انکار نہیں ہے کہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے جو علم آپ لے کر آئے اپنی جگہ ہے ہم نے اضافے کے لیے یہ توریت پڑھی ہے علم اضافے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ اس موقع کے علاوہ کوئی اور موقع میرے خیال سے اس سے زیادہ غصے کا نہیں تھا کہ جس میں انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پریشان کیا کس نے غصے میں ڈالا آج ہم اس سے نمٹ لیں گے یعنی اس سے انصار کے تلواریں لے کر آ جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علم کو حاصل کرنے پر کتنا غصہ تھا جس علم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے آپ نے فرمایا کہ عمر اگر موسا علیہ السلام آج آ جائیں زندہ ہو کر تو ان کے لیے میری شریعت کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ کمال شریعت آپ کے کمال شریعت آپ کی شریعت میں اس طرح ہے کہ اگر آپ کے طریقے کے علاوہ کسی نبی کے طریقے کو اختیار کیا گیا تو وہ بالکل ایسا ہے جیسا کسی پندرہ بیس سال کے جوان پندرہ بیس سال کا جوان وہ چار سال کے بچے کا کرتا اور پاجامہ پہننا چاہے ساری شریعتیں ہر ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہوتی چلی گئیں جس طرح چھوٹے بچے سے لے کر جوان ہونے تک اس کے ہر زمانے کے ہر سال کے کپڑے بیکار ہوتے جاتے ہیں کہ بھی جسم پر نہیں آئیں گے کیوں کہ تنگی پیدا کریں گے کہ کیا کریں گے کہ تنگی پیدا کریں گے یہ یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا کیونکہ میری عمر بیس سال کی ہے اور یہ لباس میری اس عمر کا ہے جب میں پانچ سال کا تھا کہ ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہو گئیں جس طرح ایک بیس سال کی عمر کے جوان کے سارے کپڑے منسوخ ہو ہوتے چلے جاتے ہیں فیل ہو گئے کہ اب اس کے مرنے تک اس کے جسم پر کون سا لباس رہے گا کہ وہ لباس رہے گا وہ سائز رہے گا جس سائز پر اس کا اس کا اس کا قد بڑھنا بند ہو گیا ہے یہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ شریعت کی اور دین کی ایسی تکمیل ہو گئی کہ آئندہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے لا ولا ابادی بعدکم کہ تمہارے بعد کوئی کوئی امت نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو میرے محترم دوست بزرگوں ذرا سا عقل سمجھ سے کام لو ہر چیز کو علم قرار دینا جہالت ہے صرف اللہ والے علم کو علم قرار دو تب ہم اللہ والے علم کی طرف متوجہ ہوں گے ورنہ جہالت کا ایک جہالت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں انجینئر اور سائنسداں کہ ہم بھی تو علم حاصل کر رہے ایک یونیورسٹی کے طلبہ آئے مشہور یونیورسٹی ہے علی گڑھ کی ہمارے پاس ہے نظام الدین میں بنگلہ والی مسجد آ کے کہنے لگے کہ ہم طالب علم ہیں میں نے کہا بھائی کون سے مدرسے سے آئے ہو کہنے لگے نہیں ہم تو کالج سے آئے ہیں میں نے کہا تم نے اپنے آپ کو طالب علم کیوں کہا اگر تم نے اپنے آپ کو طالب علم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو گے کہ آپ کے پاس آپ کی لائن کا علم ہے ہمارے پاس ہماری لائن کا علم ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ علم کو علماء کی لائن کی چیز سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا نہیں ہم آپ کو طالب علم نہیں سمجھتے ہم آپ کو طالب فن سمجھتے ہیں طالب علم وہ ہے جو اس بات کی تحقیق میں لگا ہوا ہو کہ اس سے اس کا رب کیا چاہتا ہے آپ طالب فن ہیں طالب علم نہیں ہیں اس لیے میرے بزرگ دوستو اللہ والے علم پر آؤ علم دو قسم کا ہے فضائل کا اور مسائل کا کہ فضائل کا علم یہی اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے بغیر ان وعدوں کے یقین کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوں گے کہ ہر عمل کو وعدے کے یقین پر لاؤ تو وہ عمل وہ اس عمل میں کمال پیدا ہوگا ورنہ عمل کے ساتھ کھیلے گا وہ شخص جسے اس عمل پر وعدے کے پرانے کا یقین نہیں ہے کہ اعمال میں احتساب وہ اللہ کے وعدوں کے استحضار اور دھیان سے ہوگا اس لیے ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا مقصد صرف کتاب پڑھ دینا نہیں ہے بلکہ فضائل کی تعلیم کا مقصد اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا ہے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا یعنی سمجھتے تھے کہ عمل سے پہلے اس فضیلت کا مراقبہ کرو مذاکرہ کرو ایک حدیث کو بار بار پڑھو تنہائی میں دیکھو ان فضائل کو ہم نے علم اور فضائل کے عمل میں ہم نے ہم نے عمل اور فضائل کے علم میں درمیان میں جوڑ نہیں پیدا کیا کہ ہر عمل کو اس فضیلت کی دھیان سے کرو اب میں ذکر کرنے بیٹھ رہا ہوں ذکر پر اللہ کیا دیں گے تلاوت پر کیا دیں گے مسیح چل کر جا رہا ہوں کیا دیں گے ہم سارے اعمال اور سارے اذکار بغیر فضائل کے استحضار اس کے دھیان کے کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر وہ تو مولانا یا فرماتے تھے کہ اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے اوفو میرے دوستو حضرت فرماتے تھے صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر سستی پیدا کرتا ہے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کیا پیدا کرتا ہے سستی پیدا کرتا ہے کیوں کہ غفلت کو تو ذکر توڑے گا نا کہیں کا ذکر کہ دل کا ذکر ہاں السلام فرماتے تھے کہ اپنی زبان کو ذکر میں دل کے تابع کرو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن کا وہی عمل قبول کریں گے جس میں اس کا دل بھی شریک ہو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن کا وہی عمل قبول کریں گے جس میں اس کا دل بھی شریک ہو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہم اپنی ساری زندگی کو سارے معاشرے کو علم پر لائیں اور معاشرہ کہ معاشرہ سنت کے بغیر نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کہ سنت کے بغیر ہدایت ہی نہیں ہے دلالت ہی دلالت ہے لوگوں میں تو اتنا ہی تصور ہے سنت کا کہ نماز سے پہلے کی سنت نماز کے بعد کی سنت کیوں جب امت میں دین کا تصور صرف نماز رہ گیا تو سنت کا تصور فرائض سے پہلے اور بعد کی نفلی رہ گئی نہیں میرا محترم دوستو اس امت کو امتیاز نہیں حاصل ہو سکتا جب تک امت سنت کے احتبام پر نہ آوے سنت ہی ایک کیوں کون سی سنت دیکھو تین لائن سے آ جاؤ سنتوں پر سب سے پہلے سنت عبادت سب سے پہلے سنت عبادت پھر آؤ سنت عادت پر تین آئیں گے سنتیں ہیں سنت عبادت سنت دعوت اور ان جو ہے سنت عبادت اور سنت عادت اور ان دونوں سے پہلے ہے سنت دعوت ان دونوں سے پہلے ہے سنت دعوت جس سے سنت عبادت اور سنت عادت یہ وجود میں آویں سنت عبادت کہتے ہیں تمام فرائض سارے عمل جو عبادات سے متعلق ہیں اور سنت عادت کہ مومن کا ایک ایک عمل سنت کے طریقے پر آوے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں مسلمان اس دنیا میں اتنا غیروں کے ساتھ مخلوط معاشرہ گزار رہا ہے کہ مسلمان کو غیر سے چھانٹنا مشکل ہو گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہے آپ تو اس ماحول میں ہیں ورنہ پوچھنا پڑتا ہے نام کہ بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے وہ کہے گا نام عبداللہ ہے کہ اچھا السلام علیکم کیوں اس لیے کہ سر سے لے کے پیر تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ یہ یہ انسان سلام کیے جانے کے قابل ہے کہ نہیں اس کو سلام کرنے جائز بھی ہے کہ نہیں اتنی علامت مسلمان کی تھی کہ دور سے دیکھ کر اللہ یاد آوے وہ سارے علامت مسلمان نے سنت طریقوں کو چھوڑ کر ختم کر دی اور اگر ٹرین یا سفر میں کوئی آدمی نظر آوے تو سوچتا رہتا ہے کہ اس کو سلام کروں نہ کروں پہلے نام پوچھے گا پھر سلام کرے گا خبر ہی نہیں کہ یہ سلام اسے کرنا جائز ہے کہ نہیں کیونکہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے میرے دوست بزرگوں مسلمان کو سنت کے اہتمام کے بغیر غیروں سے چھاٹا نہیں جا سکتا اور یاد رکھیو بغیر تقوی کے مسلمان غیروں سے ممتاز نہیں ہو سکتا مسلمان غیروں سے ممتاز بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا قرآن میں صاف ہے ان تدق اللہ فرقانہ کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں غیروں سے چھانٹ کے الگ کر دیں گے جب تک مسلمان سنت عادت پر آ کر غیروں سے ممتاز نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یاد رکھیو کیونکہ آج مسلمان جتنا پس رہا ہے نا ہے کہ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں ہم پس رہے کٹ رہے کیا کریں ہاں، سمجھتے تھے مثال دے کر عجیب مثال کہ لکڑی کے لوہے کی آری سے لوہے کی آری سے لکڑی کو کاٹا جا رہا تھا تو لکڑی نے یہ کہا لوہے سے کہ نے مجھے کس طرح دو ٹکڑے کر دیے تو آری نے یہ کہا کہ اگر میرے ساتھ لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہیں کاٹ سکتا تھا میں تجھے کاٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے ساتھ تیرا ہی حصہ میرے ساتھ شامل ہے اس لیے مجھے تجھے کاٹنے پر ضرورت ہو گئی ہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آری میں لوہے کی آری میں لکڑی کا دستہ نہ ہو تو آری کو ہاتھ سے پکڑ کر لکڑی کو کاٹنا مشکل ہے کہ ہاتھ پہلے کٹے گا ہاں کہ جب مسلمان اپنی اجتماعیت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر جاوے گا اور غیروں کے طریقے طریقوں پر غیروں کے ساتھ مخلوط ہو جائے گا تو پھر ان کا ان کی حفاظت ان کی اجتماعیت ان کے ساتھ اللہ کی مدد وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی کہ اب غیر مسلمان اس لیے جری ہو جائیں گے کہ ان کا ایک حصہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے کہ لوہے کی آج انہیں لکڑی کو اس لیے کاٹ دیا کیوں کیونکہ لکڑی کا ایک حصہ وہ آری کے دستے میں لگا ہوا ہے وہ آری دستے کے بغیر چلتی نہیں ہاں کہ میرا حصہ تیرے ساتھ شامل ہے اس لیے تو مجھے کاٹنے میں کامیاب ہے میرے محترم دوستو مسلمان کو امتیاز حاصل ہوگا جب یہ غیروں کے طریقوں سے پوری طرح اپنے آپ کو عبادات کے معاملات کے بے اعتبار معاشرے کے بے اعتبار اخلاق کے ہر اعتبار سے نکال لے اب تو مسلمان کی شادی دیکھ کر بھی یہ کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ غیروں کی ہیں یا اپنوں کی ہیں میرے بزرگ دوستو وہ تین آدمی جو غار میں پھنسے تھے ان کی نجات ان میں سے ہر ایک کے اپنی اپنی ذات سے معاملات معاشرے اور اخلاق کے عمل کے پیش کرنے پر ہوئی ہے حالانکہ وہاں عبادات کی رانی کا کوئی عمل نہیں نہ نماز کا نہ روزے کا نہ نہ جو ہے زکوٰۃ کا نہ حج کا نہ تلاوت کا نہ ذکر کا کوئی نہیں بلکہ سب نے عمل جو پیش کیا وہ معاملات اخلاق اور معاشرے کا کیا ہاں، مشہور قصہ ہے وہ جو تین آدمی غارے پھنس گئے تھے فضا نے بار بار سنا ہوگا کہ ان تین آدمیوں کی نجات پھر یہ بات نہیں ہوئی کہ ایک ایک آدمی نکلتا رہتا اپنے اپنا عمل پیش کر کے کیونکہ امت کی نجات اس میں ہے کہ امت اجتماعی طور پر پورے دین پر آوے وہاں تین کا مجموعہ تھا جب تک تینوں نے عمل پیش نہیں کر دیا اس وقت تک ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا اس لیے میرے محترم دوستو ہم اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ امت اجتماعی طور پر پورے دین پر آوے لیکن دین کے اساس وہ یقین ہے عمل کے اساس یقین ہے علم رہبر ہے سمجھتے ہے کہ یقین کے بغیر اعمال پر اجر بھی مرتب نہیں ہوتا کیونکہ کیونکہ جتنا یقین میں ضعف ہوگا عمل میں ریا داخل ہوگا اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم پورا دین دعوت کے ذریعے اپنی زندگی میں لاویں اس کے لیے وہ محنت وہ اعمال دعوت مطلوب ہیں جو اعمال دعوت صحابہ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ اعمال دعوت سکھلا گئے کیونکہ یہ بات حق ہے یہ بات حق ہے کہ جب تک امت میں دعوت اللہ کا وجود رہے گا امت میں دین رہے گا جب دین نکل جب دعوت نکل جائے گی دین کی دین نکل جائے گا یہ بات حق ہے یہ بات بالکل حق ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا نبی گئے دعوت گئی دین گیا یہ بات بالکل حق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی آئے دعوت آئے دین آیا نبی گئے دعوت گئی دین گیا جس زمانے میں دعوت اللہ کو چھوڑا جاوے گا یعنی قرآن قسم کھا کر کہتا ہے کہ امت ایمان عمل صالحہ تواسب الحق تواسب صبر کے بغیر جن چٹانوں میں دبی ہوئی ہے جس خسارے پڑی ہوئی ہے اس سے نہیں نکل سکتی اس لیے میرے دوست بزرگوں صرف ایمان اعمال صالحہ نجات کے لیے کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ تواصب الحق تواصب صبر نہ ہو یہ ہماری بات نہیں ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تفصیل کے ساتھ سورہ والعصر کے تفسیر میں لکھا ہے کہ تواصب الحق تواصب صبر ایمان اعمال صالحہ کی طرح سبب نجات ہیں کیوں اس لیے کہ تواسب الحق تواسب صبر صبر کے بغیر وہ ایمان اعمال صالحہ نہیں ہو سکتا جو ایمان اعمال صالحہ نجات کے لیے شرط ہے جس درجے کا ایمان چاہیے جس درجے کا عمل چاہیے وہ وہ ایمان اور اعمال کے اندر قوت وہ دعوت اللہ سے پیدا ہوگی میں دین عام ہو جائے گا ہم سمجھتے تھے کہ دعوت سے امت میں اسباب ہدایت بڑھ جائیں گے جس طرح دعوت کے چھوٹنے سے اسباب دلالت بڑھتے ہیں ہاں۔ کہ دعوت سے امت میں اسباب ہدایت بڑھیں گے دیکھو دعوت کا چھوٹ جانا دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا سبب ہے دعوت کا چھوٹ جانا امت کی گمراہی کا سبب ہے اور دعوت کا وجود امت کی ہدایت کا سبب ہے یہ بات بالکل حق ہے کیونکہ کتنی دیر کے لیے کام چھوڑ دیا جاوے کہاں چالیس دن اور کہاں چودہ سو سال میں اس کی مثال دے کر عرض کرتا ہوں ابھی کہ مسا علیہ السلام بنی اسرائیل مسا علیہ السلام کے ساتھ ان کی تعداد ہدایت پر جو لکھے مبصرین نے ان کی تعداد ہدایت پر جو تھے بنی اسرائیل مسا علیہ السلام کے ساتھ ان کی تعداد چھ لاکھ لکھی ہے کہ چھ لاکھ تھے بنی اسرائیل بہت دھیان سے بات سنی ہو اللہ خیر دیا حضرت نے اس طرح توجہ سے بات سنی ان کی تعداد میں اس لیے بات عرض کر رہا کہ یہ ساری بات کا نچوڑ ہے اس لیے اس کو ذرا دھیان دے کے سن لو تو تعداد بنی اسرائیل کی ہدایت پر علیہ السلام کے ساتھ چھ لاکھ تھی پھر اللہ نے وعدہ کیا مسا علیہ السلام سے کہ تیس دن کا وعدہ کیا کہ تیس دن تم عبادت کے ساتھ روزوں کے ساتھ یہاں گزارو تو ہم تمہیں کتاب دیں گے تو موسا علیہ السلام نے تیس کے بجائے چالیس دن پورے کیے لوگ پوچھتے چلا کہاں سے چلا کہاں سے کہاں یہاں سے لیکن یہ چالیس دن موسیٰ علیہ السلام نے تنہا گزارے ہاں۔ اللہ نے پوچھا ماں آج قومی کا یا موسا کہ موسا قوم کا کیا ہوا جلدی جلد بازی سے کام کیوں لیا قوم کہاں رہ گئی عرض کیا ہم آسری کہ جی ہاں وہ پیچھے آ رہے ہیں وہ پیچھے رہ گئے وہ عجل تو لے کر ابھی لے رہا میں نے تجھے راضی کرنے تجھے خوش کرنے کے لیے جلد بھائی سے کام لیا ہے جلدی کی ہے کہ کیوں کیوں کہ اللہ کی محبت میں اللہ سے ملنے کے اشتیاق میں جلدی کی کہ تاکہ تو راضی ہو جاوے اشتیاق اللہ سے ملنے کا تو چنانچہ چالیس دن موسا علیہ السلام قوم سے کے درمیان سے غائب رہے اس چالیس دن میں سامری نے بشرا تیار کر لیا فاسق تھا وہ اس نے بچڑا تیار کیا اور تیار کر کے کہا ہاضا الہ کو الہ موسا کہ دیکھو یہ جو بچڑا ہے نا یہ معبود ہے تمہارا بھی تمہارے نبی موسا کا بھی فنسیا اور یہ بھول گیا کہ معبود حقیقی کون ہے کیونکہ نبی گئے دعوت گئی یہ بھول گیا کہ معبود جی حقیقی کون ہے فنسیہ موسا علیہ السلام وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت میں یہاں چالیس دن کے عرصے میں چالیس دن کے عرصے میں قائد صاحب نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں کہ چالیس دن کے عرصے میں پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار لوگ گمراہ ہوئے کتنے گمراہ ہوئے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار کہ ہارون علیہ السلام تنہا رہ گئے اور وہ مغلوب ہو گئے کہ میں کیا کروں کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی ان کے درمیان کہ میں خاموش ہو گیا تو لکھا قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں کہ پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار لوگ گمراہ ہوئے کتنے دن کے عرصے میں چالیس دن کے عرصے میں اور انہوں نے یہ کہہ دیا پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار نے علیہ حتی یرجع کہ جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے لوٹ کر اس وقت تک ہم بچڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے یہ ہے وہ جو میں کر رہا تھا کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا نبی گئے دعوت گئی دین گیا یہ خود کہا بنی اسرائیل نے بارہ ہزار رہے ہدایت پر اور پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار گمراہ ہوئے چالیس دن کے عرصے میں صرف قائد صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کا تعلق اللہ سے قوم سے برابر کا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے قوم کا تزکیہ کرے اور قوم کے درمیان گھس کر اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرے ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک طرف ہمارا تعلق اللہ کے ذات سے تنہائی میں بڑھ رہا ہو اور دوسری طرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوں کیونکہ جو جو بندہ اللہ کے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاوے گا نا اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت سے پہلے نوازیں گے کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے یہ اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے کہ اللہ ان کو دوسرے سے پہلے نوازیں گے ہدایت سے کیوں کہ محنت کرنے والوں کی طرف ہدایت کی ضمیر لوٹ رہی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ کہ کن کو ہدایت دیں گے پہلے کہ ان کو دیں گے جو محنت کر رہے ہیں تو میرے محترم دوستو یہ لکھا ہے قائد صاحب نے کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَعَضَلَّهُمُ السَّامِرِي کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو موسیٰ آزمائش میں ڈال دیا اس میں فا فا جو آیا ہے فتنہ میں فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا میں جو فا آیا ہے یوں کہیں کہ یہ فاس سببیت کا ہے یہاں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ فا کہ فا کتنے معنی میں آتا ہے کہ یہاں فا سببیت کا ہے کہ ان کے اس فتنے پڑ جانے کا سبب یہ ہوا اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو ہمیں اس محنت کو امت کی ہدایت کا یقینی سبب جاننا چاہیے جتنا یقین ہوگا بصیرت ہوگی اتنی استقامت ہوگی اور اگر یقین نہ ہوا اس محنت کا تو پھر یوں کہیں اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اور جب دعوت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہم سمجھتے تھے کہ جو تقاضے نہیں پورے کریں گے ان کو نتیجہ نظر نہیں آئے گا پھر نتیجہ ناقص ہوگا کیونکہ محنت ناقص ہے کیا ناقص ہے کہ محنت ناقص تو نتائج بھی ناقص اس لیے اس کام کو یقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور اس کام کو اس کے نہج سے جی ہاں کیونکہ کیونکہ دیکھو دیکھو ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو جتنا اس کام کے طریقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت پر لاؤ گے اتنا مؤثر ہوگا اتنا مؤثر ہوگا کیونکہ سنتوں کے ساتھ تائید ہے اللہ کی وہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ سنت عبادت سنت عادت اور پھر تیسری سنت سنت دعوت کہ کیا سنت دعوت کہ ہماری محنت میں نبوت کا طریقہ آوے کہ اس کام میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ کرو جو سنت کے طریقے سے دور لے جاوے ہاں۔ صاحب سے کہا گیا تھا کہ حضرت آپ تبلیغ پر کوئی ایک اصول کی ایسی کتاب لکھ دیں جس کے بعد ساتھیوں میں بعد میں انتشار نہ ہو حس نے کہ میں نمونہ نہیں ہوں کیا فرمایا کہ میں میں نمونہ نہیں ہوں کون نمونہ ہے کہ نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں کہ آپ کے صحابہ اور آپ کا طریقہ نمونہ ہے تو وہ ہمیں جس طرح عبادت کے اور ہمیں اطاعت کے طریقے دے گئے ہیں اس طرح ہمیں محنت کے بھی طریقے دے گئے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سارا کام قرآن حدیث کی روشنی میں ہے جی ہاں اس لیے یوں کہ اس کام میں نئی باتیں پیدا نہ کرو اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کام کی اللہ کے یہاں قبولیت اور تائید کی علامت یہ ہے کہ جو اس کام میں کوئی نئی بات پیدا کرے گا کیونکہ اس بات کو نیا سمجھنے والے بہت ہیں یہ کہیں گے ہاں یہ بات بھی ہے کہ نہ یہ بات کھڑک رہی ہے کیوں کہ کام کہ کام کا طریقہ کار بہت معروف ہے یہ کام کی یہ کام کی تائید اور قبولیت کی بات ہے کہ جو کام قبول ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں کہ پھر اس کے طریقے اور اس کا نہج متعین ہو جاتا ہے اس لیے میرے محترم دوستوں ہم اس کام میں اجتماعیت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ ہمیں اس کام سے اپنے مسائل کا حل کا یقین ہو تو مسائل کو قربان کریں گے کام کے لیے اور اگر یقین نہیں ہے تو کام کو قربان کریں گے اپنے ذاتی مسائل کے لیے اس لیے ارادے فرماؤ نیت فرماؤ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت کو ہمیں اس پر لانا ہے ہمتیں کر کے فرماؤ سال سال کے لیے سات سات مہینوں کے لیے چار چار مہینوں کے لیے زندگیوں کے فیصلے کرو نقد تیار ہو وہ تیار جو نقد تیار ہو نقد ابھی اس وقت روانگی ہوگی اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں بھائی وہ تو اب سارا مجمع کڑا ہو گیا تو بھائی سب کے رام ہیں ہاں جی سب تیار ہیں تو ابھی نہ